السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ اللہ حفظ صاحب نماز مکمل کر کے تشریف لا رہے ہیں نماز مکمل کر رہے ہیں باقی بھائی اتنی دیر میں ذکر کریں مغرب کے اذکار جو ہیں جن کے رہ گئے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ چل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اور مکی زندگی کے حوالے پہ حوالے سے حافظ ابتسام الحسن بھائی نے بات چیت کی تھی اور ہمیں تفصیل رسول اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور مکی زندگی کے اوپر ہمیں تفصیل بتائی اور آج انشاءاللہ العزیز فردر جو آگے اس کے موضوعات ہیں ان پہ بات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کو صرف یہاں گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ایک ہمیں بہترین نمونہ فراہم کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ کی زندگی کوئی عام سی زندگی نہیں ہے کہ جس پہ کو قصہ یا کہانی ہو بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اور اللہ کی ہدایات کے مطابق گزاری ہوئی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ آپ کا سونا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا جاگنا آپ کا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا آپ کا لوگوں کے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 سننا ایک الگ چیز ہے آپ آتے ہیں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں میں آتا ہوں سناتا ہوں چلا جاتا ہوں گیٹ سے باہر ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ جو سنا ہے گیٹ سے باہر وہ پریکٹیکل میدان ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے یار سننا اور سنانا بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں اس دور کے اندر اتنے خطیب ہیں اتنے خطیب ہیں کہ شاید اس سے پہلے اتنے خطیب نہ آئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بہکی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جو قریب ترین دور ہوگا اس کے اندر خطیب تھوڑے ہوں گے لیکن علماء زیادہ ہوں گے سیاحتی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر علماء تھوڑے ہوں گے لیکن خطیب بہت ہوں گے بہت خطیب ملیں گے ہمیں اس دور کے اندر کتابیں بہت ہیں اتنی کتابیں میرے خیال میں کسی اور دور میں نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت پریس قلم بہت چھا جائے گا بڑا چھائے گا اتنی کتابیں اتنی کتابیں چھپتی ہیں شائع ہوتی ہیں مدارس اتنے بڑے بڑے مدرسے بارہ بارہ سو چودہ چودہ سو طالب علم ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے مسجدیں اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک مسجد ہوتی تھی نبوی مسجد اور آج ہر تیسری گلی میں ہمیں مسجد مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے بندی ہے جی پانچ سو گز کے فاصلے کے اندر ایک مسجد ہو تو دوسری نہیں بن سکتی لیکن یہاں ہر گز پہ ہمیں کتنی مسجدیں مل جاتی لیکن نماز ہی نہیں ملتے میں اور آپ غور کریں کہ جو میں نے اور آپ نے پچھلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور سنا تھا یار وہ سن کے ہم نے کہیں ایسے ہی تو نہیں جانے دیا مجھے تو یہی لگ رہا آپ آپ لوگوں کی کی حاضری اور تعداد دیکھ کے یقین ماننے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کسی بندے نے کسی کو کوئی دعوت نہیں دی اللہ عالم دی ہو کی میرا ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہے لیکن جو مجھے حالات بتاتے ہیں نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم دعوتی پہلو سے بہت کمزور ہے اس کو محض ایک سننے کی حد تک نہ رکھیں سن کے اوپر جتنا میں پہنچا سکتا ہوں لوگوں کو میں پہنچاؤں گلی گلی میں کوچے کوچے میں اگر آپ کو پتہ لگنا کہ یہاں اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی سیرت سن لو آ کے یار گلیاں سجانا مکان سجانے بہت آسان کام ہے یقین مانیے بہت آسان کام ہے بس آپ نے گھر سجا لی گلی سجا لی اس کے بعد آپ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ساری باتیں کھول کے کر دی تھی لیکن عملی لحاظ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ادارہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ صرف آئیں اور سنیں اور چلے جائیں ہم نے اس وجہ سے قائم کیا ہے کہ ہماری وجہ سے ایک بندے تک پہچان پہنچے آپ کی وجہ سے دوسرے تک پہنچے اس کے ساتھ تیسرے کو پہنچے تیسرے کی وجہ سے چوتھے کو پہنچے اور کرتے کراتے پیغام اسلام کا دور تک پہنچے یار آپ کا دل نہیں کرتا کہ میرے محلے کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں میرا دل نہیں کرتا میرے گھر کے سارے افراد نمازی ہو جائیں میرا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر کے سارے بچے قرآن پڑے ہوئے ہوں اور آخرت بن جائے آخرت بہتر ہو جائے اگر کرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم کیوں دور ہیں سنت پر عمل کرنے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہم کیوں دور ہیں اصلاح کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے اے اللہ مجھ سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے قیامت والدین تیرے دربار میں خالی ہاتھ نہ ہوں اللہ کوئی ایسا کام لے لے ایسا کام لے لے کہ جس کی وجہ سے میری جنت پکی ہو جائے دین کا کام لے لے اللہ تو کوئی کام لے لے بس مجھ سے اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرو پھر کام پھیلتا ہے دعا کیجئے اور اپنے جذبات ان کو گرم رکھیے اور پھر محنت کیجئے خوب محنت کیجئے کم از کم دن میں ایک گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیجیے ایک گھنٹہ اور اس ایک گھنٹے میں قرآن کی تلاوت کیجیے ذکر و اذکار کیجیے تفسیر پڑھیے حدیث پڑھیے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے دعوت کب دوں گا جب میرے دل کے اندر دین کے کام کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وائک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو دل جو ہے نا وہ دین کے حوالے سے ختم ہو جاتا ہے دنیا کے حوالے سے تو چلتا رہتا ہے دھڑکن اس کی چلتی رہتی ہے لیکن وہ دین کے لیے نہیں دھڑکتا ہے وہ دین کے لیے نہیں اس کے اندر کوئی جذبات پیدا ہوتے وہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کی سیرت ہی ساری یہ کہ دین کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے صحابہ کرام مسجد بنا رہے ہوتے مدرسہ بنا رہے ہوتے کوئی اللہ کے رسول کا کام کر رہے ہوتے تو لبیک لبیک اللہ ہم حاضر ہے اللہ ہم حاضر تو کام لے بس یہ جذبہ پیدا لبیک اللہ ہم حاضر ہے تو بس کام لینے والا بن ہم سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیجئے جب پیش کریں گے تو اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے گا خیر میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف آج ہمارا ٹاپک ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانے کو صرف اللہ کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاعمال و بنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ انما لکل رک روا اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے فمن کانت ہجرت ہوں اللہ و رسول ہی تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی فہجرت ہوں الا و رسول تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا فہجرت ہوں دنیا تو وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ اس کو پا لیتا ہے میرا اس علاقے میں کام نہیں چلتا میں دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں وہاں کاروبار چل جاتا جاتا ہے ہے ہے اس کو مل مل جاتی کاروبار روزی مل جاتی ہے اجرت مل جاتی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کا اس عورت سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملتا ہے اجر اس ہجرت کے اوپر ہے کہ اپنا علاقہ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں مشرقی نے مکہ آئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے نوجوان ہے خوب ہوں تمہارے بتیجے کی طرح کریل ہے جوان ہے اور ہڈیے مضبوط ہیں خوبصورت بھی ہے ایسا کرو کہ تم اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو کہا کیا کرو گے اس کے ساتھ کہا ہم اس کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ ابو طالب کہتے ہیں واہ تمہارے دیے ہوئے لڑکے کو تو میں پالوں اس کو کھلاؤں پلاؤں اس کے ناز و نخرے اٹھاؤں لیکن تم میرے بتیجے کو لے جا کے قتل کر دو یہ کہاں کا انصاف ہے میں اس طرح نہیں کرنے دوں گا چنانچہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا شیب ابی طالب میں سب کو بھیج دیا جس سے میں نے پچھلے ہفتے بیان کر دیا تین سال بعد وہ معاہدہ خود بخود ختم ہوا یا کئی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ختم ہوا جس وقت وہ معاہدہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقعہ میں واپس آئے اس وقت ابو طالب کی عمر تقریباً اسی سال ہو چکی تھی اور وہ بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہر وقت ان کو اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بتیجے کا کیا بنے گا لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور مشرقین مکہ بھی ادھر سے تیز ہوئے پڑے تھے کہتے ہیں جو کرنا ہے ابو طالب کی زندگی میں اس کے ساتھ کر لو جو نقصان پہنچانا ہے ابو طالب کی زندگی میں پہنچا دو اگر ابو طالب نے آنکھیں بند کر لی تو لوگ کہیں گے دیکھو جب تک چچا زندہ رہا تب تک کچھ کر نہیں سکے اور جب چچا نے وفات پائی ہے تو ساتھ ہی بتیجے کے اوپر حملہ کر دیا جو کرنا ہے اس کی زندگی کے اندر کرو لیکن زندگی کے اندر کچھ نہ کر سکے بلاخر ابو طالب وفات پا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان یہ نبوت کا تقریباً دسواں سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ غم خوار چچا غم گسار چچا ہر موقع پر ساتھ دینے والا چچا وہ جا چکا ہے پھر اس کے دو یا تین مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئیں اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال کہ اللہ کے رسول کو ایک کے بعد دوسرا صدمہ پہنچا ختیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے بخاری کے اندر حدیث آتی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ کا ذکر کرتے ہوئے بہت دیکھا اور مجھے کبھی کسی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ پر آئی اور میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا تو میں نے ایک دن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی تو عائشہ مجھے اس کی محبت دی گئی تھی مجھے اس کا پیار دیا گیا تھا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے نبی آپ اس پینسٹھ سال کی بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پینسٹھ سال کی ہو کے رفات بھائی تو آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میری وہ بیوی تھی جس وقت لوگوں نے جٹلایا اس نے میرا ساتھ دیا وہ میری وہ بیوی تھی جس وقت لوگ مجھے تانے دیتے تھے گالیاں دیتے تھے وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی وہ مجھے صبر اور سکون دیتی تھی جس وقت لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائے تھے اس نے اپنی دولت ساری کی ساری نچھاور کر دی تھی کہ اللہ کے رستے میں کیجیے کام وہ مجھے حوصلہ اور تسلی دینے والی تھی چچا بھی حوصلہ اور تسلی دینے والا تھا آڑ بنا ہوا تھا آج تک مکے کا سردار جو تھا چچا بھی چلا گیا ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی چلے گی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غمگین ہے لیکن پریشانیوں کے ساتھ یاد رکھیے جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی آتی ہیں جب بھی آپ کے اوپر دین کی وجہ سے تنگی آئے گی یا پریشانی آئے گی ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خوشخبری بھی لے کر آئے گی بہت ساری مثالیں وقت کام میں آگے چلتے ہیں نبوت کا گیارہ سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گیارہ سال ہو گئے تھے نبوت ملی ہوئی لیکن ابھی تک اسلام اس قدر نہیں پھیلا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو جا جا کے دعوت دیتے تھے کہ لوگوں آؤ اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو لیکن کوئی نہ ماننے اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھی گئے لیکن طائف سے بھی وہ پتھر کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے پھر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت دے رہے ہیں دعوت دیتے دیتے دیتے دیتے ایک منا کی گھاٹی سے گزرے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تقریباً چھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر ایک شخص اسعد بن زرارہ تھا اور باقی اس کے ساتھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے پوچھا تم لوگ کہاں سے ہو کہنے لگے ہم لوگ یسرب سے ہیں یسرب مدینے کا پرانا نام ہے کہنے لگے ہم لوگ یسرب سے ہیں تو اللہ کے رسول فرمایا تم یہود کے حلیف ہو کہنے لگے ہاں ہم یہود کے حلیف ہیں مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے اور اوس اور خزرج یہ دو قبائل رہتے تھے اوس اور خزرج دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے اور ان کی لڑائیاں بہت طول پکڑ جاتی تھیں اور یہودی سازشیں کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ دونوں کو اوس کو بھی اور خزرج کو بھی دونوں قبائل کو سود کے اوپر پیسہ دیا کرتے تھے کہ تم پیسے لو اور جنگ کرو دونوں کو سود کے اوپر پیسہ دیا دونوں قبیلوں نے سارے کا پیسہ جنگ کے اوپر لگا دیا اب جس وقت سود آتی تو ان کے پاس تجارت نہیں مالا تھا نہیں کہ وہ وہ اس کو کیا کرتے ان کے باغوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ان کے گھروں پر قبضہ کرتے مکانوں پر قبضہ کر لیتے آہستہ آہستہ یہود وہ جو مار کھا کھا کے عراق ایران شام سے وہ جو مار کھا کھا کے آئے تھے یہاں پر اور ان کو ذرا سی جگہ ملی تھی بیٹھنے کے لیے انہوں نے اس جگہ پہ اتنا قبضہ کیا اور اپنے سازشی دماغ سے اوس اور خزرج کی لڑائیاں تیز کروائیں اوس اور خزرج آپس میں لڑتے سود پہ ان سے قرضے اٹھاتے یہ بعد میں ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے اور آج بھی یہودیوں کا یہی کام ہے کہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو تگنی کا ناچ ہیں یہود کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے لیکن ان کے سازشی ذہن ان کے مکارانہ ذہنوں نے ہر دور میں پوری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو تو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے لیکن ہر دور کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا تو یہ چھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے اوپر وہی آتی ہے فرشتہ میرے اوپر وہی لے کر آتا ہے جنت اور جہنم عقیدہ اور ایمان یہ ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت باتیں کہیں تو وہ لوگ کہنے لگے یار یہ تو وہی بندہ لگتا ہے جس کے بارے میں یہود باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ بس ان قریب ایک پیغمبر آنے والا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر یہ سارے علاقے فتح کر لیں گے اور ہمارا غلبہ ہو جائے گا ہماری حکومت ہو جائے گی وہ اوس اور خزرج کو یہ کہہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یار اس سے پہلے کہ یہود اس نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں اور مسلمان ہو جائیں کیوں نہ ہم ہم پہلے مسلمان ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں اور یہودیوں سے آگے نکل جائیں لیکن یہودی اللہ کی لانت ہے ان کے اوپر غصہ ہے اللہ کا ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کو پیش کیا تو ظالموں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہے بنو اسماعیل سے صرف اتنی بات کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے یہ بنو اسماعیل میں سے اسلام قبول نہیں کیا اسلام کو چھوڑ دیا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں اور حسد کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی شروع کر دی چنانچہ ان چھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کہ ہم جاتے ہیں اور ہم جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں گے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے یہ چھ لوگ گئے اور جا کر کے وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دی لوگوں کو دین سمجھایا کہ لوگوں ایک شخص آیا ہوا ہے جو مکے کے اندر نبوت کا اعلان کر رہے اس سے پہلے کہ یہودی وہ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے اور مسلمان ہو جائے ہمیں پہلے جانا چاہیے ہم پہلے جا کے مسلمان ہوں گے اگلے سال یہ چھ لوگ اپنے ساتھ تقریباً ستر لوگوں کو لے کر آئے یا ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ بارہ لوگوں کو لے کر آئے اگلے سال یہ لوگ لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ تقریباً ستر لوگ آئے ان میں سے انہتر مسلمان تھے اور ایک بندہ مسلمان نہیں تھا ستر لوگ آئے دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ جو مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ اب غیر مسلم بھی حج کرتے تھے مسلمان بھی حج کرتے تھے ان ستر لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں گے رستے میں انہوں نے سوچا کہ یار کب تلک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے دیکھیں گے کب تلک ہم اپنے بھائیوں کو مارے کھاتے دیکھیں گے ان کا ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے آئیں گے یہ ان ستر لوگوں نے رستے میں آتے آتے عہد و پیمان کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئیں گے جس وقت یہ آئے انہوں نے اللہ کے رسول تک پیغام پہنچایا اور یہ پیغام بھی پہنچایا اللہ کے رسول ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے چنانچہ ایام تشریق والے دن بارہویں الحجہ کی رات کو طے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اب یہ ستر لوگ آہستہ آہستہ رات کو اٹھے دبے پاؤں اٹھے تاکہ ان کے ساتھ والوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں ستر لوگ اٹھے اور اس گھاٹی میں پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا طے تھا وہاں پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس آئے ابو طالب تو وفات پا چکے تھے اس کے بعد آپ کی ذمہ داری عباس کے ذمے تھی لیکن عباس بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے رسول کی پوری فکر تھی کیونکہ بتیجہ تھا اس وجہ سے پوری فکر تھی اب بات ساتھ آئے کہتے میں بھی دیکھوں گا وہاں پر کیا بات ہوتی ہے کیا مجلس ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو لوگوں سے ملے وہاں پر اللہ کے رسول نے قرآن سنایا لوگوں کو دعوت دی کہ میں نبی ہوں اس طرح آسمان سے فرشتہ میرے اوپر وہی لے کر آتا ہے سب نے باتیں سنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر اسلام لاتے ایمان قبول کرتے ہیں کہاں تیرہ سال کے اندر مکے کے اندر سو یا اس سے کچھ لوگ زیادہ مسلمان ہوئے اور کہاں اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری کہ ستر لوگ بیک وقت کہہ رہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہم کلمہ پڑھتے اور ستر لوگ وہ جن کی اپنی زمینیں اپنا علاقہ ہے اپنا کاروبار ہے سب کچھ اپنا ہے کوئی ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتا کوئی سردار کوئی وڈیرا ان کو مار نہیں سکتا ادھر مکے کے اندر تو غلاموں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے کے سارے آزاد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک لیکن چچا عباس پریشان بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم لوگ یہ بات تو کہہ رہے ہو کہ تم میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے لیکن تم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہو کہ تم میرے بھتیجے کی حفاظت کرو گے جب تک یہاں پر ہے ہم اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتے رہیں گے پہلے ابو طالب نے کی تھی اب میں کروں گا ہماری جانیں جب تک ہیں ہم اپنے بتیجے کی حفاظت کریں گے لیکن اگر ہم انہیں آپ کے پاس بھیج دیں گے تو آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ میرے بتیجے کی حفاظت کریں گے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے گارنٹی مانگتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کیسے کریں گے اللہ کے نبی سنیے ہم میں جنگ کے شیر ہیں ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں جنگ ہماری لونڈی ہے ہم بچپن سے جنگ کرتے آ رہے ہیں آپس میں یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کسی سے ڈر جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا اس طرح دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے اللہ کے رسول ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے کھیتوں کھلیان کی زمین و جائیداد کی گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کی اس طرح سے حفاظت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے پھر اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو دو اور صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے آپ غمگین نہ ہوئیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے ایمان لائے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے چند منٹ اور ان کے جذبات دیکھیے اللہ کے رسول ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے اور آج کے مسلمانوں کو ایمان لائے ہوئے کتنی کتنی دیر ہو جاتی تھالی میں مل گیا نا ہمیں اسلام ٹھنڈے کھانے کی طرح میٹھے حلوے کی طرح اسلام مل گیا اس کی قدر نہیں ہے ہمیں واللہ ہمیں قدر نہیں ہے مسلمانوں میں کہتا ہوں یار تم اپنے بچے کو دین پڑھاؤ دین کی طرف لے کر آؤ اسلام پڑھاؤ یہ دین پڑھے گا بڑا ہو کے عالم بنے گا لوگوں کو دین کی دعوت دے گا اور جناب کھائے گا کتوں پیے گا کتوں ایسی ایسی ذہنیت ہے کہ اگر ہم نے بیٹے کو اس طرف ڈال دیا تو یہ کھائے گا کہاں سے یہ پیے گا کہاں سے خامد ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو بیوی کہتی ہے تو داڑھی رکھ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ حال کیا جاتا ہے کہ میں ایک جگہ پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا وہ بتانے لگا میں نے کہا یار تم داڑھی کٹوا دی کیا مسئلہ بنا کہتا کہ ہمارے آفس میں جہاں میں کام کرتا ہوں اگر تم دو تین دن شیو نہ کرو اور بال بڑھ جائیں تو کہتے ہیں یار اس کے اس کے پاس گندگی صاف کرنے کے پیسے نہیں ہے اس کو پیسے دو یہ گندگی صاف کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو پیسے دو تاکہ یہ اپنی گندگی صاف کروائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنی دیر سے مسلمان ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ اپنی اولادوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ یار اسلام کس کو کہتے ہیں کس چیز کا نام اسلام ہے بہت کم ہے جو میں بتا پائیں گے اگر میں کہہ دیتا ہوں یار اسلام کی خاطر تم لوگ تلوار اٹھاؤ اٹھاؤ گن اور میدان جہاد میں پہنچو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ کے قرآن کا نعوذ باللہ انہوں نے استنجا کیا ہے لیٹرینوں میں بہایا ہے اللہ کے رسول کے خاکے بنائے ہیں چلو ہمیں میدان جہاد میں چلنا چاہیے تو اعتراضات کی یہ لمبی فہرست ہوتی ہے امیر نہیں ہے فلاں نہیں ہے والدین کی اجازت نہیں ہے جہاد کشمیر ٹھیک نہیں ہے یہ ایجنسیوں کا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں اعتراضات کا ایک لمبا ممبا ہوتا ہے اور ابھی اللہ کے رسول نے ان کو جہاد کا درس اور سبق نہیں دیا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جہاد کی بات نہیں بتلائی صرف یہ پوچھا ہے کہ وہ بھی چچا عباس نے کہ تم میرے بتیجے کی حفاظت کر پاؤ گے تو کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے رسول ہم میدان جنگ کے شیر ہیں ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں آپ کیا سمجھتے چنانچہ بیعت ہونے لگی تو ایک سب سے کم عمر صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے ٹھہرو ابھی بیعت نہیں کرنی تم لوگ سوچ لو کہ تم کس ہستی کو اپنے پاس لے کر جا رہے ہو تم لوگ یہ سوچو کہ تم کس ہستی کو اپنے پاس لے کر جا رہے ہو کل کو پیر نہ دکھا دینا کل کو اللہ کے رسول کو چھوڑ نہ دینا بیچ راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے تو نہیں جاؤ گے اللہ کے رسول کی خاطر مارے پڑی تو اللہ کے رسول کو چھوڑ تو نہیں دو گے بھوکے برداشت کرنی پڑی تو اللہ کے رسول کو چھوڑ تو نہیں دو گے بچوں کو قربان کرنا پڑے تو اللہ کے رسول کو چھوڑ تو نہیں دو گے تمہیں اپنا عقیدہ نظریہ معاشرہ ماحول سب بدلنا پڑے تو بدلو گے تو سارے صحابہ کہتے ہیں سعد تو پیچھے ہو جا ہمیں بیت کرنے تھے ہمیں مسلمان ہونے دے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم نے بیعت کر لی لیکن کیا کل کو جب اللہ آپ کو غلبہ دے اللہ آپ کو کامیابی دے فتح و نصرت دے آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا اس وقت انصاری صحابہ پریشان ہے اللہ کے رسول کہیں اب آپ جا کے مکے میں تو نہیں رہنا شروع کر دیں گے اللہ کے رسول مکہ فتح ہوگا کہ آپ وہاں تو نہیں چلے جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میں وہاں نہیں رہوں گا میں تمہارے پاس رہوں گا انصاری مدینے میں رہوں گا مدینے کے لوگوں کی یقین مانو بہت قربانی ہے بہت قربانی ہے مدینے کے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنس دیے کہا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں یہ ستر لوگ جس وقت بیت کر لے مجلس ختم ہونے کے قریب تھی کہ ایک آدمی نے دیکھ لیا ایک روایت میں ملتا کہ وہ شیطان ہی تھا اور اس نے شور ڈال دیا اوے دیکھو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو یہاں پر کوئی مجلس ہو رہی ہے دیکھو یہاں پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول فرمایا فوراً نکل جاؤ یہاں سے سارے نکل کے اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے مشرقین مکہ کو خبر ہوگی کہ واقعی کوئی نہ کوئی رات کو ہنگامہ ہوا ہے وہ آئے یسرف والوں کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے رات کو بتا دو وہ کون ہے وہ سارے قسمیں اٹھائیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے جا کر بیت کی ہو ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا ہو ان کو کیا پتا تھا کہ مسلمان جا کے اٹھ کے مل کر آئے عبداللہ بن ابئی کے پاس آئے کہنے لگے دیکھو تم سلار ہو اپنے قافلے کے تم سردار ہو یہاں سے لوگ اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے ہیں ہمیں بتاؤ وہ کون ہے ہم مسلمان کن آنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زیر اللہ مسکرا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو پتہ نہیں لگنے دیا ان کو پتہ نہیں چلا اس کے بعد صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا دی کہ اب ہم مدینے کی طرف چلیں گے اب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا موقع آ گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا اب مسلمانوں کے لیے مشکل ترین گڑی تھی کہ وہاں سے زندہ اور سلامت کیسے نکلا جائے میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے یہاں پر اتنی زندگی بتائی ہے گھر بار ہے معاشرہ ہے ماحول ہے زمین جائیداد ہے کاروبار ہے تمہیں سب کچھ چھوڑ کے حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ اس علاقے میں چلے جانا ہے جہاں پر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے پتا نہیں وہاں پر کیا ہے کیا ہے نہیں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا ہے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا اور آپ اللہ کے توکل پر اللہ کے بھروسے پر نکل پڑے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو بڑی غمگین داستان ہے ہجرت کی ہجرت بھی آسانی سے نہیں ہوئی ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر تھے سب سے پہلے ہجرت کرنے کے لیے نکلے جس وقت سب سے پہلے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کے سسرال والے بھی آ گئے اور ان کے والدین بھی آ گئے سسرال والے آ کے کہتے ہیں تجھے جہاں جا نا دھکے کھانے کھا لیکن ہماری بیٹی کو نہ دھکے کھلا ہماری بیٹی کو ہمارے ساتھ رہنے دے تجھے ہجرت کرنی ہے تو کر لیکن یہ ہماری بیٹی ہے اس کو ہم تیرے ساتھ نہیں جانے جائیں گے سلیمہ کو کھینچ لیا جس وقت ابو سلمہ کے والدین نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو کھینچ لیا تو انہوں نے جا کے بیٹا کھینچ لیا لڑکی سے بیوی سے بیٹا کھینچ لیا کہنے لگے اگر تم اپنی لڑکی کو لے کر جاؤ گے تو یہ ہماری نسل ہے یہ ہمارا بیٹا ہے ہم جانے نہیں دیں گے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹا بھی چھین لیا ان سے بیوی بھی چھین لی اور ان سے سواری بھی چھین لی اب اکیلا آدمی ہے اور پانچ سو کلو میٹر کا سفر طے کرنا پانچ سو کلو میٹر کا سفر طے کیا اکیلے نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیچھے امی سلمہ کہتی میں روتی رہتی تھی صبح سے لے کر شام تک میں روتی رہتی کہ میرا خامد مجھ سے چھین لیا گیا میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا لیکن کمال ہمت ہے یار ابو سلمہ کی اس نے پلٹ کر نہ بیوی کو دیکھا نہ بچے کو دیکھا نہ والدین کو دیکھا نہ سسرال کو دیکھا نہ اپنی زمین جائیداد کو دیکھا اکیلا چل پڑا اور پانچ سو کلو میٹر کا سفر طے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوئے علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چلو اب صحیح تم بھی ہجرت کرو یہ جس وقت آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا روم کے علاقے سے سفر کر کے آئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے وہاں بہت محنت کی اچھی خاصی دولت کمائی جس وقت جانے لگے تو مشرقین مکہ نے گھیر دیا سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنے تیر نکالے اور کہا تم جانتے ہو میں تم میں سے سب سے بہترین نشانے باز ہوں جب تک میرے ترکش میں تیر ہے ایک ایک کا چن چن کے نشانہ لوں گا اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو یہ میری تلوار فیصلہ کرے گی تو سہیب رومی سے کہنے لگے سہیب ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اپنی مال و دولت کہاں چھپا کے رکھی ہے وہ ہمیں بتا دو ہم تمہیں جانے دیں گے ہجرت کرنے دیں گے سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ فلاں گھر کا فرش اکھیڑو اس کے نیچے سے میرا سامان مل جائے گا تمہیں مجھے جانے دو میں نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اللہ کے رسول نے فرمایا سہیب تو بہت بہترین تجارت کر کے آئے بڑی بہترین تجارت کر کے آئے دنیا تو دے دی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لی عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت کرنے کے لیے ہر سر پھرے قریشی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو جا کر کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے کو یتیم کروانا ہو تو فلاں جگہ سے عمر ہجرت کرے گا وہاں کے عمر سے مقابلہ کر لے یہ جرب عادت ہے اس کا انداز ہی کچھ علیحدہ تھا اس کی شان ہی کچھ مختلف تھی تلوار کر کہا جس نے مقابلہ کرنا ہے بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہے فلاں جگہ سے عمر ہجرت کرے گا کسی کی ہمت اور جرت ہے تو آ کے روک کر کے دکھا ان کو کسی نے بھی نہیں روکا اور ادھر مدینے کی حالت کیا تھی جس وقت ستر لوگ مسلمان ہوئے اب ستر لوگوں کی وجہ سے ہجرت تو نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ کے اندر کہ جاؤ جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دو اب یہ کون تھا یہ مکے کا شہزادہ مصبن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس وقت مدین مکے کی جس گلی سے گزرتا خوشبوؤں سے پتہ لگ جاتا کہ یہاں سے مصب گزرا ہے مکے کا امیر ترین رئی زیادہ شہزادہ خوبصورت لباس پہننے والا بہترین لباس پہننے والا اسلام قبول کیا نہ وہ خوشبو رہی نہ وہ کپڑا رہا نہ وہ لباس رہا نہ وہ گھر رہا نہ وہ شان و شوکت رہی نہ وہ عزت و دولت رہی کچھ بھی نہیں رہا مدینہ کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تو ان کے پاس ایک ٹاٹ تھا یہاں پر باندھنے کے لیے اور ایک پرانا سکمبل تھا یہاں پر رکھنے کے لیے اور یہ اس اللہ کے بندے کی کل جائیداد تھی اسلام بہت قربانیاں مانگتے ہیں مسلمانوں اسلام بہت قربانیاں مانگتے ہیں اسلام کی داستان ہمیشہ قربانیوں سے لکھی جاتی ہے اسلام کی بنیادوں میں ہمیشہ قربانیوں کا خون ہے اسلام کے شجر کو ہمیشہ خون سے آبیاری کی جاتی ہے پانی سے نہیں بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یار اللہ نے اس کا اخلاص کتنا قبول کیا اسد بن زرادہ وہی آدمی کے جس نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے کہا تھا لوگوں کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر پاؤ گے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم اسد کے گھر ٹھہرنا اسد بن زرارہ اور مصب بن عمیر دونوں صبح نکل جاتے دین کی دعوت دینے کے لیے اب اللہ کے رسول نے اس کو بھیجا تو اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول میرا وظیفہ کتنا ہوگا اللہ کے رسول میری تنخواہ کتنی ہوگی دین کی دعوت دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہائش کیسی ملے گی بی بی بچوں کو رہائش ملے گی کہ نہیں اللہ کے رسول کھاؤں گا کہاں سے پیوں گا کہاں سے ایک بھی سوال اس بندے نے نہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ مصطف جا کے مدینے کے لوگوں کو دین کی دعوت اب اکیلا آدمی گئے اور مدینے کے ہر گلی میں ہر محلے میں لوگوں کو قرآن سناتا پھر رہا بہت سارے لوگوں کو اس نے مسلمان کر دیا تین قبیلے تو تقریباً مصطف بن عمید رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمان ہو چکے تھے تین قبیلے اور ایک دن بنو عبد الشحل اور بنی ظفر کے محلے میں گئے وہاں جا کر بیٹھ گئے ایک چبوترے پہ اور لوگوں کو اکٹھا کیا ان کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی اسید بن بن حزیر اور معاذ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اسید بن حزیر سعد بن معاذ کا چچیرا بھائی تھا اور سعد بن معاذ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور ایسا سردار تھا کہ ہر بندہ اس کی بات کو مانتا تھا سعد بن معاذ کہنے لگے اسید یہ آدمی آیا ہمارے محلے کے اندر آیا میں نے اس کے متعلق سنا کہ یہ لوگوں کو غلط غلط باتیں بتاتا ہے اور لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں تو اپنے عقیدے سے نظریے سے پھر جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جاؤ اس کو جا کر کہو کہ ہمارے محلے میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے محلے میں ایسی کسی کو بات مت بتانا اسیر بن حزیر نے اپنا نیزہ پکڑا اور چلے گئے جا کر کے مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو سخت سست کہا اور باتیں کرنے شروع کر دی تو بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا اسید بیٹھ میری بات سن اگر تجھے اچھی لگے تو قبول کر لینا نہیں تو تو اپنے رستے میں اپنے رستے اچھا چلو سناؤ نیزہ گاڑا وہاں پر بیٹھ کے مصحب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت شروع کی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جہاں اس کو قرآن سنایا قرآن سن کے کہتا ہے یار کتنی پیاری کتاب ہے یہ کتنا پیارا کلام ہے اگر کسی نے مسلمان ہونا ہو تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہا جاؤ جا کے غسل کرو پاک کپڑے پہنو دو رکعت نماز ادا کرو کلمہ شہادت پڑھو تم مسلمان ہو جاؤ گے کہا اچھا میرے بعد ایک اور شخص ہے میں اس کو جا کر بیچتا ہوں اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھو پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لی اسیر بن حزیر گئے صاحب بن معاذ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اسیر بن حزیر کو دیکھ کر کہتا ہے جو ش... یہ شخص جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا یہ بدل چکا ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ بدل چکا ہے ایک مومن کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے ایک مسلمان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے صاحب بن معاذ نے کہا ہاں اسید کیا ہوا کہتے یار میں نے اس کو منع کیا ہے سخت سست کا ہے لیکن کچھ لوگ آئے ہیں وہ تیرے چچا کے بیٹے کو مارنے کے لیے آ گئے جا جا کے ان کو رو کہتے ایسی کی تیسی میرے چچا کے بیٹے اسد کو کوئی مارے یہ اٹھے اور جا کر دیکھا وہ دونوں آرام سے بیٹھے کوئی بھی ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا جا کر کہتے ہو مصحف اس دعوت کو چھوڑ دو یہاں سے نکل جا ہمارے محلے میں تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے مصحف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا یار ساتھ میری بات سن اچھی لگے تو قبول کر لینا نہیں تو تو چلے جانا تم اپنے رستے میں اپنے رستے ساتھ بن معاذ نے نیزہ گاڑا اور کیا بتاؤ کیا کہنا چاہتے اسی کو بھی وہی قرآن سنا ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا و ایاک نستعین جس وقت یہ کلام سنائی کہتے یار کتنی پیاری کلام ہے کتنا خوبصورت کلام ہے یہ کتنی پیاری تلاوت ہے اگر کسی نے مسلمان ہونا ہو تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو اب صاحب بن معاذ اپنے قبیلے کی طرف واپس آ رہے تو قبیلے والے کہتے ہیں یہ شخص جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا یہ بھی بدل گیا قبیلے میں آ کے آ کے کہتے ہوئے میرا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے کہتے تم ہمارے سردار ہو میری بات مانتے ہو مانتے ہیں کہا سارے مسلمان ہو جاؤ وغیرہ تم سے بات نہیں کروں گا سارے مسلمان ہو جاؤ وغیرہ تمہارا سردار تم سے بات نہیں کرے گا شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا کہاں ایک طرح مدینے کی تیرہ سالہ محنت اور کہاں اللہ کے رسول کا بیجا ہوا ایک صحابی مسلمانوں تنگی آتی ہے تو خوشخبری بھی آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ساتھ خوشیاں بھی آتی ابو طالب گئے ختیجہ رضی اللہ عنہ گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے جان اثار ملے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام آ گیا کہ چلیے آپ بھی ہجرت کیجیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ کے رسول دوپہر کا وقت تھا سر ڈھانپے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں اللہ کے رسول شام کو ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے دن کو کبھی نہیں آئے لیکن اس دن خلاف دستور توقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے گھر میں آئے جس وقت آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیاری کیجیے ابو بکر تیاری کیجیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے دو بیٹیاں تھیں ان کو وہاں چھوڑا باپ کو وہاں چھوڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اتنے سکے پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے تجارت سے کمائے تھے اور ان کے باپ ابھی تک زندہ تھے تو ابکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا باپ تو مجھ سے ایک ایک روپے کا حساب لے گا اگر میں نے یہاں سے پیسے نکال لے سارے پیسے نکالے اور اس کے اندر پتھر بھر دیے باپ نبینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے تاکہ باپ جب بھی آ کے گڑھے کو ہاتھ لگائے اس کو پتہ لگے کہ اس کے اندر پیسے ہیں اور اس کی جگہ پر پتھر بھر دیے اور سارے پیسے نکال لیے اور اس کی دو اونٹنیاں خریدی بہترین اونٹنیاں اور غلام اپنے غلام کو دے کر کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر ہمارا انتظار کرنا ادھر نارون ندوا کے اندر مجلس ہوئی جس کا ذکر میں نے پچھلے ہفتے کر دیے کہ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول کو قید کر دو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو رات کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہوئے نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے کے اندر ایک غار کے اندر قیام کیا مشرقین مکہ پیچھے سو اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر انعام لگ چکے یہ بات یاد رکھیے کفر سے جب کچھ نہیں بنتا پھر انعام لگایا کرتا ہے سروں کی قیمتیں لگایا کرتا ہے اور امام ابن تہمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کہاں پر ہے اگر تم حق کو پہچاننا چاہتے ہو پھر دنیا کفر کے تیر دیکھو جہاں پر جا کر دنیا کفر کے تیر لگیں گے وہی مسلمان حق پر ہوگا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں درست ہوں میری طرف ہوں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح ترین وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے کہ حق والے کون ہیں صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور پھر سب کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ کس کی سیرت کس کی شکل و شورت کس کی شباہت وہ صحابہ کرام سے ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے غار میں جا کر آرام کیے بکر صدیق کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اوپر چڑھنا لیکن اللہ کے رسول کے اوپر سے چڑھا نہیں جا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کندھوں کے اوپر اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی چڑھ رہے اندازہ کیجیے صرف دو سال چھوڑے اللہ کے رسول سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور وہ پہاڑی کتنی ہے جو لوگ حاجی عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کو پتہ ہے وہ پہاڑی کتنی اونچی ہے وہی بتا رہے پانچ ہزار فٹ پانچ ہزار فٹ وہ اونچی پہاڑی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اوپر لے کر چاہ رہے وہاں پر گئے کہتے اللہ کے رسول ٹھہریے میں دیکھتا ہوں جا کر کے صفائی کی اور ایک سوراخ رہ گئے وہاں پر اپنا پاؤں رکھا کہا اللہ کے رسول آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام کرنے لگ پڑے ایک سانپ آیا اس نے ابکر بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھسا لیکن کمال محبت تھی یار محبت کی تو ابکر بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہلے نہیں ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ چہرے پر جا کر گرے اللہ کے رسول اٹھے پوچھا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کسی نے ڈس لیا اپنا لواب لگایا ٹھیک ہو گئے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے کہا عائشہ سے رضی اللہ عنہ کہا نہیں اللہ کے رسول مردوں میں سے کہا عائشہ کے باپ بکر صدیق سے محبت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو خلیل بناتا لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این آخری وقت میں اس وقت امامت کے لیے صرف ابکر صدیق کو کہا کہ ابکر کو کہو امامت کروائے ہماری جی عائشہ کہتے اللہ کے رسول وہ کمزور دل کے ہیں آپ کسی اور کو کہہ دیجیے کہا تم سب یوسف والی ہو تم سے کہتا ہوں ابکر بکر کو کوئی امامت کروائے حالانکہ ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا قاری موجود تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسا خوش الہام قاری موجود تھا تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ جیسے قاری موجود تھے جو قرآن کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بکر کو کوہ امامت کروائے اور یارو جس نے کندھے پہ اٹھایا اس کو اس کا اجر بھی تو ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھائے گا اللہ کے رسول کی سنت کو پھیلائے گا اللہ کیا خیال ایسی چھوڑ دے گا اسے وہ بندہ جس نے اپنے گھر کا گڑا خالی کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں گا آج اللہ رب العالمین نے اس کو خلیفہ بنائے پوری امت مسلم اپنا خلیفہ مانتی کیوں اس وقت اس نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا اسلام کا ساتھ دیجئے مسلمانوں کا ساتھ دیجئے اور ان اجری اللہ اللہ میری اجرت وہ میرے اللہ کے ذمے میرا معاوضہ میرے اللہ کے ذمے وہ دے گا وہ ضرور دے گا یقین ہونا چاہیے وہ دے گا اور ضرور دے گا کبھی مجھے خالی نہیں چھوڑے گا مسلمانوں یہ کبھی مت سوچنا کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں گے تو ہم بھوکے اور ننگے رہ جائیں گے میں دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو پیچھے سے میرے گاہک چلے جائیں گے اور میرا کاروبار ختم ہو جائے گا کبھی مت سوچیے کبھی مت سوچیے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو دین کے رستے پہ لگا دوں گا تو میرا کاروبار بعد میں کون سنبھال لے گا یہ سوچیے کہ میری اور میری اولاد کی آخرت کیسے بہتر ہوگی صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینے مدینے میں پہنچے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چودہ کلومیٹر قبا میں چودہ دن قیام فرمایا وادی قبا میں اللہ کے رسول چودہ دن ٹھہرے اور چودہ دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قبا کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا نام مسجد قبا کے اللہ کے رسول وہاں چودہ دن رہے اور چودہ دن اللہ کے رسول نے بغیر مسجد کے گزارنے گوارہ نہیں کیے سب سے پہلے وہاں وادی میں قیام کیا اور مسجد کی تعمیر شروع کی مسجد قبا بنائی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلے ابھی مدینے کے اندر داخل ہونے والے تھے کہ وہاں کے لوگوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا لوگ انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اللہ کے رسول آ رہے ہیں ایک یہودی وہاں پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہتا وہ لوگو جس کا تم انتظار کر رہے ہو اتنے دنوں سے وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے لڑکیاں کیا بچے کیا بڑے کیا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں چھوٹی بچیاں ترانے پڑ رہی ہیں تلا البدر علینا وجب شکر علینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ داعی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چاند عطا کیا ہے آج ہمارے لیے چاند بن کر آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجب شکر علینا ہمارے اوپر شکر واجب ہے ہمارے اوپر کیا واجب ہے کہ جشن شکر اور جشن میں فرق ہوتا ہے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو شکر منائیے جشن نہ منائیے جشن منانا تو کسی اور کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں مسلمانوں کا کام کیا ہے شکر کیسے منایا جاتا ہے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھیے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام شکر مناتے اللہ کی حمد کے ساتھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک ان انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ کہ اللہ میں تیرا اس طرح شکر ادا کروں کہ میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جن نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تو راضی ہو جائے اس کو کہتے ہیں شکر اطلاع البدر علینا چاند ہمارے پاس آیا ہے وجب الشکر علینا اور ہمارے اوپر شکر واجب ہو چکے من ثنیات الوداع ما دعا للہ داعی یہ اللہ کی طرف بلانے والا داعی آیا ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے والا آیا ہے <coughs> اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہمارے پاس آیا ہے وجب الشکر علینا ہمارے اوپر شکر واجب ہے ہر ایک کی خواہش ہر ایک کی تمنا دلی تڑپ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے اللہ کے رسول نے فرمایا میری اونٹنی ہے جہاں جاتی ہے جہاں جا کر بیٹھے گی وہی میرا گھر ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مختصر دور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب بات یہ ہے کہ ہجرت کے مقاصد کیا ہیں ہجرت کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو دوسری جگہ ملے تو وہاں جا کے سکون سے آرام سے بیٹھ جائیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ہجرت کے مقاصد کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہجرت کے مقاصد میں سے ایک مقاصد یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ ملے جو پر امن ہو اور پرسکون پر سکون جگہ پر بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے دین کا کام کر سکوں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدینہ ملا صرف ایک مدینہ کہاں مدینہ کہاں ہم کہاں ایران عراق شام مصر یمن یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہوئے اور پھر اس کے بعد چین تک ادھر سے افریقہ تک اور ادھر سے سمندر کے ساحلوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے کیوں اللہ نے ایک مدینہ عطا کیا تھا آج ہمیں پاکستان ملا تو پاکستان کی کیا بنیاد تھی لا الہ الا اللہ اور کوئی بنیاد تھی کیا ہمارے بزرگوں نے پاکستان بناتے وقت یہ سوچا تھا کہ چلو پاکستان میں جا کے ہم انڈسٹری لگائیں گے کیا ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں ہم کھل کے فیکٹریاں چلا سکیں گے کیا ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں اپنی سڑکیں ہوں گی اپنے گھر ہوں گے اپنے کھیت کھلیان ہوں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ سب کچھ سوچ کے رکھا تھا کیا مقصد تھا سب کا کہ اذان آزاد ہو مسجد آزاد ہو ہم وہاں پر کھل کے اللہ کے دین کا کام کر سکیں اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی نا ہجرت کرنے کے لیے یہ بزرگ ہمارے داستانے سناتے ہیں واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یار تم لوگوں نے اس طرح ہجرت کی ایک بزرگ میں نے واقعہ پڑھا میں حیران ہو گیا کہتے ٹرین کے اندر تھے بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہجرت کر رہے ہیں حملہ کر دیا دو جوان بیٹیاں ساتھ نیچے اتر آئے سب کو نیچے اتار دیا سب کی عزت تار تار کرنے بیٹیاں اپنے باپ کو کہتی ہیں با یہ تلوار پکڑ اور ہمیں قتل دے چھڑی پکڑ اور ہمیں قتل کر دے اس سے پہلے کہ وہ ہماری عزت کو لوٹے اب باپ اپنی بیٹیوں کو مار سکتا ہے بنا لیکن جب عزت کا مسئلہ آ جائے تو کر سکتا ہے پہلے ایک کو مارا پھر دوسری کو مارا بلوائی پاس ہے کہتے بابا پاگل ہو گئے بابا پاگل ہو گئے لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اس نے ایسے کیا ایک ماں ہجرت کرنے لگی بلوائیوں نے گھر پر حملہ کر دیا اپنے بیٹوں کو اٹھاتی اور ایک پیٹی کے اندر چھپا دیتی پیٹی کے اندر چھپا دیتی تاکہ میرے بیٹوں کو کوئی پکڑ نہ سکے مار نہ سکے اتنے میں جلدی جلدی بھاگتی دیکھتی قافلہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی بیچ راہ میں جا کے اس کو یاد آتا ہے میں تو اپنے بیٹوں کو پیٹی میں بند کر رہی ہو جاتی کہ میرے بیٹوں کا پتہ نہیں کیا بننا ہوگا سینکڑوں واقعات ہجرت کرنے لگتے ہیں تو باپ اپنے بیٹے کو چھڑی دیتا بیٹا تیری بہن ساتھ جا رہی ہے اس سے پہلے کے رستے میں بلوائی اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے تو اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی شادہ کاٹ دے تاکہ کوئی اس کی عزت ہونا نہ لوٹ سکے وہ لوٹے پٹے کٹے حال پاکستان میں آ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں ڈسکو کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں جی سجدہ کرتے ہیں کس کے سامنے اللہ کے سامنے قبر کے کے سامنے سامنے جی اللہ اور آج کل ہمارے نیا پاکستان بنانے نکلے ہیں ان کو پرانا پاکستان منظور نہیں ہے گوارا نہیں ہے کہ مسلمانوں والا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے یہودیوں اور عیسائیوں والا پاکستان چاہیے کوئی انقلاب کے نام کے اوپر نکلتا وہ کہتا نہیں یہ مجھ سے معاہدوں والا پاکستان نہیں چاہیے تو پرستوں کا پاکستان نہیں چاہیے مجھے کوئی کس نام سے نکلتا ہے کوئی کس نام سے نکلتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو مسلمانوں تمہاری سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے آپ کوئی بھی سیاسی پارٹی رکھیں لیکن اللہ کے رسول کی پارٹی سے نہ نکل جانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کو نہ چھوڑ دینا اس پارٹی کو چھوڑ دیا تو تم گئے سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمین آگے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول کا مدنی دور کیا تھا ایک واقعہ ہم نے بیچ میں سے جان بوجھ کر ابھی بیان نہیں کیا واقعہ میراج انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہمارا ایک پورا لیکچر ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور بیان کریں گے آخر میں ہم انشاءاللہ واقعہ میراج تفصیلاً بیان کریں گے اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی اور سوالوں کو میسج پہنچتا ہے الودک کی طرف سے پہنچتا ہے نا جس کو پہنچے وہ آگے جتنے موبائل میں نمبر ہیں ان کو فارورڈ کریں کرتے ہیں فارورڈ فارورڈ کر دیا کریں آگے پہنچا دیا کریں جس کو ملتا ہے نا وہ اس کے پاس جتنی لسٹ آگے پہنچا دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیغام پہنچائے گا آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں میں نے کہا سیاسی میری بات سنیں میں نے کہا سیاسی نظریہ آپ کسی کے ساتھ بھی رکھیں سیاسی نظریہ صرف نظریہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو یار حضرت ایک گزارش ہے سب سے کہ ہمیں اپنے قوم سے لے کر سر تک اس میں تبدیلی لا کے لوگوں کے ماحول پر خود میں کسی جگہ پہ تھے کلا بلا بلا ہمارے ساتھ چلتا تھا وہ اذان دیتا تھا لوگ سلام کر دیتے چک شکل و شمار اپنی ہاتھوں سے نرمی ہر طرف کہنا اور انگرون کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے اللہ آپ کو بھی توفیق دے جی اشارہ اسی طرف تھا جی اشارہ امامت کی طرف ہی تھا خلافت کی طرف ابکر صدیق ہوں گے ہاں جی حضرت ابو طالب کے حوالے سے وہ تو خیر علیحدہ ہے کہ ان کو اس حوالے سے وہ کرتے ہیں لیکن ان کا ہے کہ خاص طور پہ ان کو زیادہ پروموٹ کیا گیا کن کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کے جو چچا زبیر اللہ کے رسول کے چچا تو نہیں تھے زبیر عباس کی بات کر رہی نا آپ جی۔ زبیر تو اللہ کے رسول کے پھوپھی کے بیٹے تھے عباس عباس تو مسلمان ہو گئے تھے کس کا ابو طالب کے بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نام پیش کریں گے تو پتہ لگے یہ انشاءاللہ اللہ جی ہم سات بجے نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے جائیں سب بھائی جی تیرت کی کتاب جی ازہیق المختوم کیا بات ہے اس کی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے وہ عربی کے اندر لکھی تھی اور مقابلہ ہوا تھا پوری دنیا کے سیرت نگاری میں تو اس میں وہ اول آئے تھے اور اس دور میں انہیں پچاس ہزار روپے انعام بما عمرہ اور سب کچھ ملا تھا اس کتاب کی وجہ سے پھر انہوں نے اسی کا ہی اردو